دار و مدار نیت پر ہے اور اسی سلسلے میں کچھ باتیں کل عرض کی گئیں دوسری حدیث سے انہوں نے ذکر کی جس کو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اسلام کا حسن و جمال یہ ہے کہ ہر مسلمان لایانی کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے جتنی فضول باتیں جتنے فضول کام ہیں ان تمام کو انسان چھوڑ دے جس شخص کے اندر فضول باتیں کرنے کی عادت ہو جس میں ماشاءاللہ اللہ ہم میں سے ہر ایک چمپئن ہے اور جس شخص کو فضول کاموں کی عادت ہو ایسے شخص کو ایمان کا کمال کبھی نہیں مل سکتا فضول بات کرنا اور لا یعنی کام کرنا صحابہ کے نام کی ترقی کا بنیادی راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر ذہنی فکری اور علمی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا ان کی صلاحیتیں فضول کاموں میں برباد نہیں ہوئی لایانی کاموں میں وہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ نہیں کرتے تھے کبھی ان کے ہاں یہ منصوبے نہیں بنتے تھے کہ فلاں آدمی بہت ترقی کر رہا ہے تو کیسے اس آدمی کی ترقی کو روکا جائے کبھی نہیں ان کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے پاک رسول پر درود پڑھنے کے بجائے لوگوں کی غیبت بیان کریں چغلی کھائیں الزام لگائیں کسی کی ترقیات کے بارے میں فضول تبصرے کریں اس انداز کی گفتگو کریں کہ سب غلط ہیں اور صرف ہم صحیح ہیں ان کا یہ مزاج نہیں تھا ان کی تو حالت یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک شخص اپنے ایمان کے بنانے کے لیے اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہتا تھا اور ان کی مجلسوں کا عنوان ہوتا تھا کتنا خوبصورت وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن آ جائیے ذرا دیر ہم بیٹھ جائیں اور ایمان کو تازہ کر لیں آئیے ذرا ہم بیٹھ جاتے ہیں ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں ان کا اجتماع اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہوتا تھا ان کی جدائیگی اللہ کی یاد پر ہوتی تھی اکٹھا ہوتے تھے تو اچھی اچھی خواہشات اور تمنائیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے تھے کبھی یہ ہوتا تھا کہ آئیے چند لوگ جمع ہو گئے آئیے ہم دعا کر لیں آئیے ہم دعا کر لیں اللہ اکبر کتنی پاکیزہ مجلسیں ہوتی تھیں آئیے ہم دعا کر لیں ایک دعا کرتا چند آمین کہتے پھر دوسرا دعا کرتا دوسرے آمین کہتے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم تین ساتھی جمع ہوئے اور آپس میں بات ہوئی کہ ذرا اللہ سے دعا مانگ لیں اور ایک دعا مانگے گا اور دو آمین کہیں گے چنانچہ پہلے ساتھی نے دعا مانگنا شروع کیا اور دونوں آمین کہنے لگے اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے چند صحابہ دعا مانگ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان میں شامل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواز انسان تھے آپ میں کتنی ابدیت تھی یہ نہیں کہ اب ہم آ تو ہم دعا مانگیں گے آپ آمین کہیے ہر کس اس روئے زمین پر توازو اور ابدیت کا سب سے زیادہ بہترین نمونہ اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے آپ کو بالکل آجز بنا کر پیش کرنے کا مزاج ہماری تو حالت یہ ہے کہ دو حرف ہم کو آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں اور دنیا کے سب سے بڑے عالم کی حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم ذمہ داریاں آپس میں تقسیم کر لیں کسی نے کہا کہ میں کھانا بناؤں گا کسی نے کہا کہ میں سامان سفر کی حفاظت کروں گا کسی نے کہا میں چوکی داری کروں گا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل سے جا کر کھانا بنانے کے لیے جلانے کی جو لکڑیاں لگیں گی وہ چن کر لاؤں گا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے بہت کافی ہیں آپ کو کوئی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے تب آپ علیہ السلام نے فرمایا انی اکرہ ہوا نمبین میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے درمیان کوئی امتیازی شان ہو امتیازی شان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں ایک شخص آئے دیہات کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ان پر پڑا آپ بہت باروب انسان تھے ایک مہینے کی مسافت پر آپ کا روب پڑتا تھا تو وہ دیہات کے رہنے والا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کاری ہو گئی کانپنے لگا اور زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور محسوس کر لیا کہ یہ خوف زدہ ہیں بول نہیں پا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے مت ڈرو مجھ سے مت ڈرو مت خوف کھاؤ میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی قریشی ماں کا بیٹا کیسے آجزی کے الفاظ استعمال کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوازے تھے آپ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ دعا کر رہے ہیں تو آپ شریک ہو گئے اور آمین آمین فرمانے لگے آپ نہیں دعا مانگ رہے اپنے صحابہ کی دعا پر آمین فرمائے ایک نے دعا کی آپ نے آمین فرمائی پھر دوسرے کا نمبر آیا انہوں نے دعا کی آپ نے آمین فرمائی اب باری آئی حضرت ابو حریرا کی تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب دعا مانگی انہوں نے کہا اللہ کم یا حاضر اے اللہ میں آپ سے وہ سب مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا جو ان کے دو ساتھی پہلے مانگ چکے تھے وہ ایک ہی جملے میں مکمل ذہین آدمی ہوتا ہے تو ایک جملے میں بہت کچھ مانگ لیتا ہے ایک مرتبہ کسی بزرگ کے ہاں کوئی شخص گئے اور اپنے مقاصد کے لیے دعا کرانے کے لیے گئے خانقاہ میں گئے اور عام طریقے پہ لوگ اب جو خانقاہوں میں جاتے ہیں اور مشائق کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں جاتے تعویذ لینے جاتے ہیں ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا زری صاحب یہاں تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا کی نعمت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے ان کے مرشد تھے حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر حضرت پہلے ان سے بیت تھے پھر ہمارے حضرت سے بیت ہوئی تو حضرت مولانا منت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل خانقاہ کا تصور بغیر مزار کے اور پیر کا تصور بغیر تعویذ کے نہیں ہے حالانکہ یہ بہت غلط مصرف ہے اللہ کے نیک بندوں کا ان کے پاس تو دل کی دنیا کو آباد کرنے کی نیت لے کر جانا چاہیے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی نیت اپنی اصلاح کی نیت تو گئے اپنے مقاصد کے لیے دعا کرانے کے لیے اور کئی مقاصد تھے ان کی والدہ نابینا تھی اولاد ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی اور غریب تھے ان سارے مقاصد کے لیے چاہا کہ جا کر حضرت سے دعا کرانے گئے تو حضرت اس دن کچھ ناراض ہوں گے کچھ جلال میں ہوں گے انہوں نے کہا دعا کرانی ہے تو حضرت نے کہا ایک کوئی دعا کہہ دو بس ہم کر دیں گے آگے کچھ مت کہنا بس ایک مقصد تو تین تین تھا والدہ کے لیے بھی دعا کرانی ہے اولاد کے لیے بھی اور غریبی کے دور ہونے کے لیے لیکن حضرت نے کہا بس ایک تو تھوڑی دیر تک اس نے سوچا اور آدمی ذہین تھا اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس ایک ہی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اس کے پوتوں کو سونے کے برتنوں میں کھاتا پیتا دیکھ لے ایک ہی دعا ہے نا لیکن اس میں تینوں بات ہے والدہ کی بینائی بھی ہے غربت کا دور ہونا بھی ہے اور اولاد بھی ہے تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اللہ میں وہ سب مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا وہ علم اللہ اور ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولوں ایسا علم اب یہ جب دعا مانگی تو وہ دونوں ساتھی چونکے کہ یہ ابو حریرا نے تو وہ مانگا جو ہم نہیں مانگ سکے ہم نے جو مانگا وہ ایک جملے میں انہوں نے مانگ لیا اور ایسا علم مانگا جو کبھی نہ بھولوں ایسا علم مل جائے جو کبھی نہ بھلایا جا سکے یہ تو بہت عجیب چیز مانگی بس دونوں نے پھر کہا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اللہ سے ایسا علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولیں حضور نے فرمایا نہیں سبقکم بہا الغلام الدوسی یہ دوس کا بچہ تم سے سبقت لے گیا اب یہ دعا تمہارے لیے نہیں اسی کے اور حضور نے حضرت ابو حریرا کی دعا پر آمین فرمائی کہ اللہ دعا کو قبول فرما اور اس کی وجہ سے ان کو ایسا حافظہ نصیب ہوا کہ حدیثیں ان کو خوب یاد ہوئی پانچ ہزار تین سو چوہتر روایتیں ان سے مروی صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ہی بیان حضرت ابو حریرہ صحابہ کی مجلسوں میں یہ سب ہوتا تھا دعا مناجات ایمان کی تجدید اسلام کے نشر شاد کے منصوبے ہماری آپ کی طرح کی مجلسیں نہیں ہوتی تھی جو لایانی باتوں سے بھری ہوئی ہوں جس میں فضول گوئی ہو اور غیبت ہو اور دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے اور مسلمانوں کے مسلمان بھائیوں کا مردہ مردار گوشت کھایا جائے یہ صحابہ کی مجلسوں میں نہیں تھا وہ اپنی زبان سے کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ بات کہنا مناسب ہے یا نہیں ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں کہ صحیح نہیں کہا اور بعض تو ماشاء اللہ ایسے ہیں جو کہنے کے بعد بھی نہیں سوچتے جو زبان پہ آیا کہہ دیا فضول بولنے کی عادت اور فضول کاموں کی عادت یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے ایک بزرگ کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کی خوب تربیت کی تربیت کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ایک دوسرے اور بڑے بزرگ تھے ان کی خدمت میں اپنے مرید کو بھیجا کے جاؤ اور حضرت سے ملاقات کر لینا اور ایک پرچی لکھ کر بھیجی کہ اس کی میں نے تربیت کی ہے ذرا آپ جائزہ لینے کے ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں وہ مرید حاضر ہوا اپنے حضرت کی پرچی دی انہوں نے پڑھا اس کے بعد کچھ سوالات کیے انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ تمہارا نکاح ہو گیا تو اس مرید نے کہا کہ ہاں الحمدللہ للہ نکاح ہو گیا اور دو بچے بھی ہیں نکاح ہو گیا اور دو بچے بھی ہیں تو حضرت نے جو واپس پرچی لکھ کر نتیجے کے طور پر بھیجی ان بزرگ نے ان کے پیر صاحب کو اس میں لکھا کہ آپ کا مرید ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس میں فضول باتیں کرنے کی عادت ہے میں نے پوچھا نکاح ہوا تو کہتا ہاں یا نہیں اس نے کہا دو بچے بھی ہیں اس لیے ابھی اس کو فضول کہنے کی عادت ہے تربیت کی ضرورت ہے اتنی باریکی ہے اور ہماری آپ کی حالت یہ ہے کہ جب جو سمجھ میں آتا ہے ہم کہتے ہیں جب جو سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی پستی کا بہت بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں اور لایانی باتوں میں لگ گئے اور اپنے اصل مقصد سے اور اسلام کی نشر اشاعت کی خدمت سے الگ ہو گئے دنیا میں جو قومیں آج ترقی کر رہی ہیں وہ لایانی اور فضول کاموں سے بچتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے بے پناہ محنت کر کے ترقی کر رہی ہیں ایسے ترقی نہیں کر ہیں ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمارے ہاں بے اعتدالی ہر چیز میں فضول کام کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور شامل ہو گیا کھانا ہو تو کھانے میں سونا ہو تو سونے میں کوئی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو اس میں فضول کاموں اور فضول باتوں کو داخل کر لیں گے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہوگا اور آج پھر کہتا ہوں کہ دنیا میں دوسری قوموں کے مقابلے میں شاید اور چیزوں میں ہم شکست کھا جائیں لیکن کھانا اور سونا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں دنیا کی کوئی قوم ہم کو ہرا نہیں سکتی کوئی نہیں ہرا سکتا ہمارے قیلولے ہی کی حالت یہ ہے کہ قیلولے طویلہ ہوتا ہے رات کا سونا تو جانے دیجئے قیلولہ بھی جو ہے اور ماشاء اللہ مکمل نیت کر کے ہم لوگ سوتے ہیں اور تو واجبت کل مسلم و مسلمہ من بدایتی وقت ظہر الى نہایتی وقت العصر مکمل نیت قیلولہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے کا وقت وقت شروع ہونے سے لے کر کے کے خاتمے تک ترقی کرنے والی قومیں اتنا سونے کی عادی نہیں ہوتی اپنے اوقات کا اس پوری طرح بے دردی سے استعمال کرنے والی نہیں ہوتی جس طرح ہم اور آپ اپنے اوقات کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے دن اور اپنی رات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو بے دردی کے ساتھ فضول برباد کرتے ہیں یہ ترقی کرنے والی قوموں کی علامت نہیں ہے پستی اور بربادی اور تنزل کا شکار ہونے والی قوموں کی علامت ہم میں سے ایک ایک شخص کو لایانی اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے آقا علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول نصیحت فرما دیجیے تو آقا نے کتنی پیاری نصیحت کی آپ نے فرمایا صلی صلاً نماز ایسے پڑھنا جیسے رخصت ہونے والے کی نماز ہوتی ہے یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے ولا تکلم بکلام تعذر ہو غدن اور کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت کہنا کہ کل تم کو معذرت کرنی پڑ جائے وجمیاز معافی دننا اور انسانوں کے پاس جو کچھ ہے مال دولت عزت وجاہت شہرت اقتدار حکومت سلطنت سب سے اپنے آپ کو مایوس کر لینا امید صرف اللہ سے رکھنا اللہ سے مانگنا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہیں عارضی اور کمزور سارے سارے سہارے بودے اور کمزور ہیں اللہ کا سہارا سب سے زیادہ مضبوط ہے انبیاء کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی ذات پر کیوں بھروسہ نہ کریں حالانکہ اللہ ہی نے ہمیں ہدایت دی ہے اللہ ہی نے ہمیں دنیا میں عزت اور سربلندی دی ہے اللہ ہی نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے اور اللہ ہی تمام تر طاقت اور قوت کا سر چشمہ ہے اور اللہ ہی کی ذات پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اعتماد کرنے والوں کو اللہ ہی کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے اذا سالت اللہ مانگنا ہو اللہ سے مانگو سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو اور مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو تو زبان کی حفاظت کی تعلیم دی ایسی بات مت کہو کہ معذرت کرنی پڑے نصیحت فرمائی ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہو کہ معذرت کرنی پڑے اور فضول کام کے بارے میں حضور اکرم علیہ السلام نے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واقعہ ہے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ ایک مقام سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ ایک مکان ہے دو منزلہ بنا ہوا اور ضرورت سے زائد مکان بنایا ہے بنانے والے نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے کہا گیا کہ فلاں کا مکان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا آپ نے کچھ کہا نہیں کچھ ارشاد نہیں فرمایا صرف پوچھا ناگواری کا اثر محسوس ہوا اور آپ واپس تشریف لے آئے جن کا مکان تھا ان کو چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر ہوا ہے تو انہوں نے اپنے مکان کا زائد حصہ ڈھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ بتایا بھی نہیں کہ میں نے اس کو ختم کر دیا صرف ناگواری کا احساس ہونے کی وجہ سے زائد حصے کو ختم کر دیا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آدمی ضرورت سے زائد کسی بھی چیز پر اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنا پیسہ ہرگز نہ لگا جتنی ضرورت ہے اتنا کام کیا جائے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ من حسن اسلام المر ترک ہو یعنی اسلام کی بہترین خوبی لایانی کو چھوڑ دینا تیسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نعمان ابن بشیر سے نقل کی گئی انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال و حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے گا وہ اپنی عزت اور دین کے حفاظت کرے گا اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام کاری میں مبتلا ہوگا حلال بھی واضح حرام بھی واضح اس حدیث میں مشتبہ چیزوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی مشتبہ چیزیں ایسی باتیں جو شک کی ہوں جن کے بارے میں شریعت کا واضح حکم نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے مشتبہ چیزوں سے حفاظت کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت گرمی کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں دھوپ پڑ رہی ہے پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں کسی کا انتظار فرما رہے اور وہیں قریب میں مکان ایک مکان ہے اس کی دیوار کا سایہ ہے سائے میں نہیں جاتے کھڑے ہوئے ہیں تو کسی نے کہا کہ حضرت دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیے تاکہ دھوپ کی شدت سے بچ جائیں آپ پسینے میں بھیگ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ مکان جس شخص کا ہے وہ میرا مقروض ہے اور میں اس کے مکان کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن سود لینے والوں میں پکڑا جاؤں سود لینے والوں میں کسی مفتی اور عالم سے آپ پوچھئے کہ مقروض کے مکان کی دیوار کا سایہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو وہ کہے گا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ اندیشے کی چیز سے بھی بچتے ہیں شبے کی چیز سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو متقیوں کے امام تھے وہ تو زاہدوں کے تاجدار تھے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر کے امام ہیں فن تعبیر میں ان ان سے زیادہ ماہر کوئی شخص پیدا نہیں ہوا عجیب علم اللہ نے کو تعبیر کا عطا فرمایا تھا کسی نے ان کے دور میں خواب دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی جا کر حضرت سے کہا حضرت ایسا خواب دیکھا فرمایا کہ اپنی چارپائی کے نیچے زمین کھودو خزانہ ملے گا جا کر اس نے چارپائی کے نیچے کی زمین کھودی تو خزانہ نکلا کچھ دن گزرے ایک اور شخص آیا اس نے آ کر یہی خواب ذکر کیا حضرت چارپائی کے نیچے آگ دیکھی کہا جلدی جاؤ اپنے گھر کا سامان نکالو تمہارے گھر کی چھت گرنے والی ہے خواب ایک ہی ہے الگ الگ تعبیر میں اور واقعی ایسے ہی ہوا وہ شخص گیا اور مکان کی چھت گر گئی تو پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت خواب تو دونوں کا ایک تھا تعبیر الگ الگ کیوں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے والے نے خواب دیکھا وہ سردی کا زمانہ تھا اور سردی میں آگ نعمت ہوتی ہے اور یہ سخت گرمی میں خواب دیکھ کے آیا کہ آگ ہے تو گرمی میں آگ تو مصیبت ہے اس لیے میں نے یہ تعبیر دی اور اللہ نے دونوں تعبیر کو پورا کیا غیر معمولی علم اللہ نے ان کو دیا تھا اور تقوا کس انداز کا تھا یہ میں سنانا چاہتا تھا تجارت کرتے تھے ایک مرتبہ بہت سارا تیل یا گھی انہوں نے خریدا تجارت کے لیے اس زمانے میں چالیس ہزار درہم کا خریدا تجارت کے لیے اور جب مختلف برتنوں میں سے اس تیل کو ایک جگہ یا اس گھی کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو اس میں سے مرا ہوا چوہا نکلا اب کس برتن میں سے نکلا کچھ پتہ نہیں لیکن حضرت نے اتنی احتیاط کی کہ وہ سارا گھی ضائع کروا دیا کہا اس میں چوہا گر گیا اور چالیس ہزار کا انہوں نے لیا تھا قرض ہو گیا واپس نہیں کر پائے مقدمہ ہو گیا یہاں تک کہ ان کو جیل ہو گئی قید کا حکم ہو گیا اور قید میں چلا گیا اتنا بڑا امام اتنے بڑے عالم قید میں چلے گئے قید قید جھیل کر آئے و بند کی کی صعوبت برداشت لیکن اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے محفوظ رکھا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جب قید میں تھے تو جیلر جانتا تھا یہ بہت بڑے عالم اور امام ہیں اور اپنی احتیاط کی وجہ سے مقروض ہوئے اور جیل میں آئے ہیں تو اس نے ایک موقع پر حضرت سے کہا کہ حضرت میں جیلر ہوں میں رات کو آپ کی ہتکڑیاں کھول دیتا ہوں دروازہ بھی کھول دیتا ہوں آپ گھر جا کر آرام فرما لیا کیجیے اور پھر صبح کے وقت آ جایا کیجیے آپ نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم ہماری محبت میں اس طرح ہم کو چھوڑ رہے ہو تمہاری محبت ہے لیکن اللہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ تم سے اس کے بارے میں باس پرس ہو جائے اس لیے میں اس کے لیے آمادہ نہیں نہیں قبول کرنا تو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور اس کی اور تفصیلات ہیں اور اگلی ایک حدیث اور ہے انشاءاللہ اس کو کل میں بیان کروں گا اس لیے کہ آج پھر بہت لمبی تقریر مجھے اس لیے نہیں کرنی ہے کہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاضی عبدالحد عبدالحدری صاحب تشریف فرما ہے اور یہ ان کی شفقت اور ذرہ نوازی ہے کہ تشریف لائے ہمارے ان اساتذہ کرام میں سے ہیں جن جن کا مجھ پر اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت ہم سے ہو رہی ہے یہ سب انہی اساتذہ کرام کا اور بالخصوص حضرت کا فیضان ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے ذروں کو چمکانے اور ہم جیسے چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ہمارے ان بزرگوں میں ہے اور اس ذوق اور کمزوری کے باوجود اور علالت کے باوجود یہاں حضرت کی تشریف آوری میرے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بڑی ہمت کا اور تقویت کا اور ہم سب کے لیے برکت کا اور زینت کا سبب ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق حضرت الاستاذ کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں اور دین و دنیا کی سعادت ان کا مقدر بنائیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے تاجداروں میں سے ہمارے حضرت کو بھی شامل فرمائیں اور ہماری نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھے اور ان کا سایہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں میں یہی ایک ہستی ہیں جو اس وقت دنیا میں جلوہ افروز ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگوں کو بڑی قوت ملتی ہے سچی بات یہ ہے کہ ان کا وجود مختنمات زمانہ میں سے ہے مختنمات زمانہ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ عزت دی کہ ہم نے بخاری شریف حضرت مولانا سے پڑھی ہے اور ان کے علوم سے اپنی بے بھر استفادے کی کوشش کی ہے اور یہ جب یہاں تشریف لائے یا اس سے پہل پچھلے سال بھی تشریف لائے یا دوسرے مواقع پر ہم جیسے نیاز مندوں کے لیے عزت افزائی کا کوئی عمل کیا یا عزت افزائی کی کوئی بات کہی تو ہم سب ہم لوگ ان ساری چیزوں کو اپنے حق میں دعا سمجھتے ہیں اور نے زن خیال کرتے ہیں اور آپ سب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح صحت سلامتی اور توانائی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرمائے اور جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ سرخرو اور سرسبز و شاداب رکھے اور جب وقت خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بہت بچپن میں گزر گئے میں بہت چھوٹا تھا نو دس سال کی عمر تھی جب والد صاحب گزرے اور والد صاحب کے جانے کی کسک محسوس ہوتی رہی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مشفق اساتذہ دیے جن کے وجود کی وجہ سے ان کی کمی کا احساس کم ہونے لگا احساس تو ہوتا ہے لیکن کمی آ گئی مجھے یاد ہے کہ جب میں ہردوئی سے پڑھ کر آیا تھا سچے علماء میں کیسی صفات ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہردوئی سے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں ہردوئی پڑھنے چلا گیا ایک سال وہاں پڑھ کر پھر آیا اس کے بعد عقل کنواں پڑھنے جانے کا گھر کے لوگوں کا مشورہ ہوا میں تو چھوٹا تھا تو قاضی صاحب نے اس وقت قاضی صاحب سے ملاقات ہم لوگوں نے مہاد ملت جا کے کی میں چھوٹا تھا مفتی حسنین صاحب مجھ سے بڑے ہم دونوں جانے والے تھے تو قاضی صاحب نے اس وقت بہت حوصلہ دیا اور باوجود نوعمری کی مجھ کو یاد ہے کہ قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے والد گزر گئے اور آپ کے والد ہمارے دوستوں میں سے تھے اس لیے ہم کو ان کی جگہ سمجھنا اور یہ مت محسوس کرنا کہ والد کا سایہ سر پہ نہیں یہ مت محسوس کر حوصلے سے پڑھنا پھر اس زمانے میں مجھے اب بھی یاد ہے کہ قاضی صاحب نے ہم دونوں بھائیوں کو پچاس پچاس روپیہ اپنی طرف سے دیا کہ خرچ کے لیے رکھو والد ہوتے تو وہ دیتے نہیں ہیں ہم ان کی جگہ ہم لوگوں نے اللہ کے کرم سے پڑھائی کی آج کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کر رہے ہیں آج اگر اس مقام تک پہنچے ہیں تو اس میں ان لوگوں کا بالخصوص حضرت کا ہاتھ ہے ان کی دعائیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول کر ہم لوگوں کو قدر کی توفیق عطا فرمائے جب تک لوگ رہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قدر نہیں ہوتی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کیسی نعمت ہمارے درمیان سے اٹھا لی گئی میں شکر گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور آپ حضرات سے آپ حضرات ایک ترتیب سے ایک طرف سے آئیں اور مسافہ کر کے دعا کی درخواست کریں خیال کریں کہ کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اہتمام سے احتیاط سے آئیں مسافہ کر کے سلام کر کے گزر جائیں